ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک عورت کی عقل میں کچھ نقص تھا ایک دن وہ کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے آپ سے کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شفقت و احترام سے فرمایا ام فلاں دیکھو جس گلی میں تم چاہو کھڑی ہو جاؤ میں وہاں آ کر تمہارا کام کر دوں گا آپ ایک راستے میں اس سے الگ ملے یہاں تک کہ اس نے اپنا کام کر لیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار